وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا فروز اور اگر تقسیم میراث کے وقت رشتہ دار ایتام اور مساکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو اور ان سے نرمی سے بات کرو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت سے متعلق ایک ضمنی حکم بیان کیا ہے کہ جب وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو اور وہاں ایسے رشتہ دار جو وراثت کے حقدار نہ ہوں اور یتیم اور غریب لوگ آ جائیں تو مال تقسیم کرنے سے پہلے بطور صدقہ اور ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں کچھ مال دے دینا چاہیے اس آیت کے بارے میں دو رائے ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ محکم ہے منسوخ نہیں ہے امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت نقل کی ہے اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کی بھی یہی رائے ہے کہ ورثہ پر یہ حکم واجب ہے لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں دوسری رائے یہ ہے کہ اس آیت کا حکم احکام وراثت کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے اکرما ابو شاطا اور قاسم بن محمد کی یہی رائے ہے اور ایم اربا اور جمہور فقہ کا یہی مذہب ہے البتہ مال میں وسیعت کا حکم غیر وارثوں کے لیے باقی ہے صاحب مال اپنی زندگی میں ایک تہائی مال میں بذریعہ وصیت تصرف کر سکتا ہے جیسا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تہائی مال میں بطور وصیت تصرف کرنے کا حق دیا تھا بعض لوگوں نے پہلی رائے کو ترجیح دیا ہے اور کہا ہے کہ آیت کو منسوخ ماننے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے اس لیے کہ مال کی تقسیم کے وقت اگر کچھ رشتہ دار موجود ہوں اور وہ محتاج بھی ہوں تو صلہ رحمی کا جذبہ رکھنے والے ورثہ یہی مناسب سمجھیں گے کہ انہیں بھی کچھ دے دیا جائے تاکہ جہاں ان کے کسی رشتہ دار کا مال تقسیم ہو رہا ہے وہاں سے وہ محروم نہ واپس جائیں اور خاص طور سے وہ یتیم بچے جن کے باپ کا انتقال دادا کے ہوتے ہوئے ہو گیا ہو اور وراثت سے محروم ہو گئے ہوں اور پھر ان کے دادا کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور ان کے چچا اور پھوپھیاں وراثت کا مال پا کر خوش ہو رہی ہوں اور یہ بچے ان کا منہ تک رہے ہوں اور ان کے حصے میں کچھ نہ آ رہا ہو صرف اس لیے کہ ان کے والد کا انتقال دادا سے پہلے ہو چکا ہے تو ان کی محرومی کا کیا عالم ہوگا ایسے بچوں کے حق میں تو یہ آیت آب حیات کے مترادف ہے اور خاص طور پر اگر دادا کی جائیداد بڑی ہو اور ورثہ ان یتیموں کے حال پر رحم کریں تو ان کے حصے میں بھی اچھی خاصی جائیداد آ سکتی ہے اور ان کی غربت دور ہو سکتی ہے